وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کہیں تم بھی کافر ہو جاؤ جیسی وہ کافر ہوئے تو تم سب ایک سے ہو جاؤ ان میں کسی کو اپنا دوست نہ بنا جب تک اللہ کی رامے گھر بار نہ چھوڑیں پھر اگر وہ منہ پھیری تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو اور ان میں کسی کو نہ دوست ٹھہراؤ نہ مددگار